سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسی پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں مجھے تمام لوگوں کی طرف مبوس کیا گیا ہے جبکہ مجھ سے پہلے ہر نبی کو خاص طور پر اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے میرے لیے غنیمتیں حلال قرار دی گئیں جبکہ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھی ایک ماہ کی مسافت سے روپ کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے میرے لیے زمین کو پاک کرنے والا اور مسجد بنا دیا گیا ہے بس جس آدمی کو نماز جہاں بھی پا لیتی ہے وہ وہیں نماز پڑھ لے حدیث نمبر نو سو اٹھاسی مسند احمد